قد ما رأى الله تعالى بلا نے اپنے حبیب سبزی صاحب حضیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے میں آپ کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کردار بڑے بڑے کمالات بڑے بڑے شدے اور بڑے بڑے روز ادا فرمائے مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر سائن اور سب سے بڑھ کر کمالات روز اپنے نے پیارے حضور سال میں مطلب دار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو عطا فرمایا ہے ناراض شریف حضور سے بہت بڑے تمامات میں سے ایک آپ کے سال ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاس میں فرماتا ہے تو بہان تو بہان اللہ اللہ کے حقیق کے تمام کا جو ہے سرمایہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہاتھ پانچ کو بیان کیا پانچ ہونا بیان کیا پانچ ہے پانچ ہے وہ فلحال پانچ ہے وہ بند اللہ جی اثرات حد گے ہی پانچ ہے وہ جو اپنے خاص بندے یعنی پیارے محمد رسول اللہ کے راسے راس شہر کے لیے لے گیا بات آ گئی جس میں رات کو اپنے سات بندے بندوں سے سرار کراؤن سمنے پانچ اردو کا پسران تھا جسمانی میں راج ہونا جس میں ملبے کے ساتھ ایسے رحم کی حاضری وہ بظاہر دنیا والوں کی زبر اپنے جو ہے بظاہر ان انسان کریں کہ جسم سلسلے پیسے دور ہو جائے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا یعنی وہ جو سارا بندہ ہے اس کو اللہ لے گیا یہ رات کرانے کے لیے اپنے آدمی کو تکلیف نہیں لے گئے ہیں پھر اللہ قادر مطلق ہے اللہ حجز سے پاک ہے آجزی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تمہارے جسم نہ جا سکے تو نہ جا سکے اللہ اپنے حدود کو لے گیا اس نے اپنے حدود کو سیر کرائی ہے اللہ نے اپنے حدود तो जब अल्लाह ताला ने अपने सारे नबीय साथ में सारे इस्लाम का जिक्र कराया जब अल्लाह ताला ने अपना स्वागत है پیسے وہ تمام جہانوں کے لیے نظیر رہی اب بھی ہے رسول جتنے اس روح شریف داخل نہیں ہوئی تھی پر فرمایا فرمایا کے پاس کو میں बसर اس सां लॻे रूर शरीफ़ दाख़िल न کا थी रूपे جو پرانے پاس نہیں पास कल मादे وہ त ही पासे आदे अरमा चालीह साले शरीफ़े पासे साहूम शर जा ہمارا अंदरा अबद پاس أرأيت الذي ينهى اللہ سب کو اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا اب اس کو وہ نماز پڑھے ہم اس میں راج کو ہم لوگ سنی لا رہے کر سکتے ہیں لوگوں نے سواس سارے شریف کے پاس رکھا بہت رسول میں نماز ادا کرنا تو بھی جو ہے منع کرتا کہ نماز نہیں پڑھنے دوں گا اللہ تعالیٰ سے ماتا پڑھانے سے اپنے سبھی میں سر دوسرے میں چاہتے کسی اب خدا کو جو اب خدا کو ملنے کرتا ہے جب رب کا بندہ نماز کرتا ہے تو رب کے بندے سے سر مرادہ ہے یہاں اب سے مراد ہے حضرت محمد رسول اللہ اگر رسول بھی فرماتے نماز میں سجدہ بھی فرماتے سرماتے ان سم دینا نراج ہے اب سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو امتی ماننے والے ہیں قرآن کے میرے سگل سے ظلم سے بہت تنگ آ گئے آپ کی امتی بنی مسلائی خرانے میں ظلم مسجد کو تکلیفیں پہنچائی تو نے کا تبھی کے فرمایا بازی لائی بازی لاگل اللہ تعالیٰ نے نہیں اے میرے قدیم اے علیہ السلام میرے بندے کو رات لے دے یہاں سے میرے بندے کو راز لے لوگ تو یہ مراد تھی میں مانگ رہا ہوں آپ میرے بندے گا چھوڑ جائے ارے نہیں سرونی کے ذمہ سکم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے سلیم اللہ کو شروع ساسوں کو دارو لایا وہ تارے تم لگا کے میرے بندوں کو لے کر آتے رات میں ہو گئے جسم میں ہو گئے ان کے جسم بھی لے جا برابر اور اگر روح جسم سے نکال کر لے گا بنتے ہیں تو انتخاب ہو گیا بے بہت بند انتظار میں ختم ہو گئی ہے کہ یہ منا دے کہ میرے بندے کی روح میرے ملازمہ حفیظ خدا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا نیتائی علیہ السلام وہ بھی سترہ ہزار فرشتوں کا جلوس نکال کر آسمانوں سے زمین پر حضور خدا سے میراج کے ہی کے دربار میں حاضر ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم ملک موت علیہ السلام وہ بھی ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لے کر دربارے رسالت میں حاضر ہوئے حضرت کے ساتھ روتے بھی ستر ہزار فرشتے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خدا کے دربار میں مکہ معذمہ میں حاضر ہوئے سارے فرشتے جو فرشتے کے تیسرا بادشاہ ہیں جو عالم میں دنیا میں اللہ کے حکم سے تنظیم کرتے ہیں وہ سارے حضرت خدا میراج کے زیادہ حضرت محمد اللہ السلام کے دربار میں رکشے سے لے کر حاضر ہیں کیسی فین ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ سبحان اللہ دنیا میں جتنی املی دنیا میں جتنی حرام کرتی ہے دنیا میں جتنے لشکروں میں مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں جتنی خبر سدسے ہوتی ہیں ان سب کا انتظام اللہ نے اپنے سبق سے سارے جبرائیل کے ذریعے کیا ہے دنیا میں جو سے ہوتی ہے جتنے سڑکیں بچے ہیں جتنی فصلیں بچی ہیں جتنے باغات ہیں جتنے ریل بجلی کا اگنے کا نباتات کا محکمہ ہے تو دنیا میں جتنا بارش کا محکمہ بارش ہونے کا ہے تو جتنا ریزی کو تقسیم کرنے کا محکمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث کے سکتے سے سارے نیتا ان کے دنیا انتظام کیا دنیا میں جو موت کا محکمہ ہے سے ٹھیک کرنے کا محکمہ ہے کسی کا انتظام ہوگا سر کی روک ہوگی یہ موت کا محکمہ جو ہے اس کی تنظیم اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے سارے اسرائیل مکمل موقع رہتے ہیں ان کے ذریعے کیا قیامت کے دن جنسو کا محکمہ سور سنٹر جائے گا سب زندہ ہو ہوگا یہ جسمانی زندگی اس جسمانی ہوگا اس محکمے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کا حوصلے سے سننے دیا ہے دنیا نے زمین میں اثر میں سرپے میں سنہرے زمین میں اللہ کی دنیا میں جتنے انتظام کے ناول اور جتنے محکمہ کے سر بارے ہیں وہ سب کے سب رہنے سے دسمت دلاتے ہیں پریش نکالتے ہیں ہزاروں فرشتے سے لے کر حجیے سے کے دربار میں حاضر دیتے تھے وہ سارے کے سارے میراج کے سیدھا کے سادن ہوئے پابندے ہوئے سارے اپنے مقبول رہے اپنے بادشاہ اپنے آقا کے دربار میں سبے میرا درام کے ساتھ ایک میں آتا طریقہ کچران کا اناما شریف میرے میراج کی رات سے پہلے ہزاروں سال جنت غلط موجود تھا رجمان دے ڈریا ہے گلے کے صرف انتظام میں تھا ہزاروں فرشتے اس انامے کو دیکھ کر انامے والے سرتاج حضرت محمد برگ سیم اللہ کے درمیان میں ضرور کھڑا کرتے تھے گنگے راج کی رات آئی اس رشتے نے حل کی ہے اللہ تعالیٰ جو امامہ مبارکہ ہے اس امامے والے تاج والے پر ہم ضرور تیرے حکم سے پڑھتے رہے ہیں اور اللہ آج ہمیں اجازت دے کہ امامے والے کے باقاعد کی رائے اپنے آگے چل رہے ہیں چالیس ہزار فرشتے ہیں جنت سے ڈالے گا خادم رضوان کے ساتھ جنت سے زمین پر اترے اور بڑی سہن طاقت کے ساتھ بڑے استعمال انتظام کے ساتھ وہ ہناما لیے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے وہ وہ کے اسکول کا تھا وہ اناما تھا میں والے بھی نور اور امانا بھی نور کا اور پہنانے والے بھی نور دلا رہے ہیں نور کا انامہ دربار رسالت میں حاضر کیا گیا پڑھانا آتا ہے اس امامے کا ایک کافی ایک شکل میں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شکل میں لکھا تھا محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شکل میں لکھا ہوا تھا محمد مغل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی شکل میں لکھا ہوا تھا محمد حبیب اللہ صلی سے تعالیٰ علامہ دربار رسالت میں حاضر کیا گیا علامہ ضرور کا سے سنت کا سب دربار رسول زمین کے دربار میں حاضر کیا گیا جبران امین نے گزرا نمکی بارہ سندر سن چکے ہیں حبیب خدا کے بڑے ادب سے بدان کیا نبی ندی کا کرام نے فرمایا اجرین میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے میرے رب نے مجھے بلایا ہے اور جبریل میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا ہمارا رسم جی میرے میرا اب جو مجھے بلاتا ہے وہ میرے ساتھ کل فریف فرمائے گا یا رسول اللہ آپ کو فرمائے گا آپ کی عزت کا کا شرافت کا بزرگی کا مظاہرہ فرمائے گا آپ کو عزت عطا فرمائے گا آپ عزت کا کا شرافت کا بزرگی کا مظاہرہ فرمائے گا فرمائے تھے زبرائی یہ تو لیے ہے میری چڑیے میری اینت چڑی میرا بچہ کہاں ادھر تو جدھر بھی بتائیں گے تو میرے لیے ہوا میری فون کا مطالعہ ہوگا کمانے والی میری الائش کی کیا ہے میں تنخواہیں نہیں ہوں میری علائش ہے میری امت ہے میری امت کے ساتھ اللہ کا شروع کرنا ہے اور مطلب غارت کرنا ملا چاہے سا مل آپ سے راضی کر دے گا آپ راضی ہو میں تو رجوع کرتے رہے ہوں میرا تو رجوع ہے میرا تو ہاتھ سوس ہے جو کی سو ضرورت ہے خود مسئلے کو آپ کا ہے آپ کا رجوع محسوب ہے آپ کے ہاتھ صاف ہے آپ کے ہاتھ صاف ہے پھر بھی پہلے اللہ سے روزی اللہ کا رنگ ہے ایسا رجوع ہو سکتا روبو میراج کے سیا کا حضور سلام میں اللہ کے حکم سے ہمارے حبیب پاک میراج کے سویا علیہ سلام وسیلہ انور کو صاف کیا اور اس میں سے رسول پاک کا قلب منور دل شریف باہر نکالا تو سینے کی جنت کی پہلی میں رکھ دیا ایسا اس سے پانی ہے جنگل شریف سے پانی اس قلب منور کو پانی سے دیا وہی رسول پاک پہلے مہاراج کا تکرار گرما گرم ہے اور پانی سامنے رسول سنت کی پھیلی پھر پونا سمند کا پیڑا پیارا دن زبان والے مین لے جا کا زندگی موجود ہے تو آپ کے دل کو کے جوڑ بھی رہے عید کی بندی بات ہے دنیا کے فیصل دنیا کے معلوم دنیا کے قریب دنیا کے حکیم ان سب سے کم چلائے اگر دل دن میں رہے تو ہر تک زندہ رہے گا میں رہے گا مگر اسی کریم سے سوال ہے حبیب خدا کی شان ہے کون کا دل کریم سوال جلال علیہ السلام نے حبیب کو پہلی سے باہر نکالا ہے جنت کی تھوڑی میں سونے کی رکھ دیا ہے حبیب خدا زندہ ہے تو اس کے سامنے تھوڑی میں رکھا ہوا نہیں لاتا ہے کہ حبیب خدا اپنی زندگی میں دل کے لیے بات نہیں دل نہیں ہے تو نہیں دن پانی سے لگا گیا تو ہر پھر مگر آج کے دن وہ کہتے ہیں لگنے لگ جاتا بچے یہ تیرے سے گئے پھر جگہ سے گیا پھر میرا دل میں کمانے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مر گیا تو ہندا گا پھر حضوم کی نسل دیکھ لیں کھوتا اور تیرا دل کی فکل مان کہ سن شریف کو جوڑا گیا ہر سوال پیدا ہوتا ہے تو چیز تو وہ جو ہے کہ جس میں جو لاج کال ہے لوگ تو نہیں کرے گی کوئی دے دیں نہیں سنے تو دل کیوں نہیں آئے اگر وہ دل کیوں نہیں سمجھتا تو دل نہیں ہوتا تو کیوں کہ ان کے دل میں ایک بات خراب بیٹھی ہے جو انہیں مشروم نہیں سمجھنا دیتی ان کے دل میں یہ بیٹھا خیال پھر اس میں ہمارے جیسے بدل ہے میں یہ خیال کروں کریم کی سال اور ہے آپ نے وضو کر لیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے وضو کیا جمعے کا وضو کیا جمعے کی نماز پڑھی جمعے کے لیے وضو کیا آپ نے نماز پڑھی وضو آپ کا باقی عقیدہ ہے اور پھر کی نماز کا لگتا ہوگا آپ نے اسی وضو سے اثر کی نماز پڑھ لی تو ایسا نماز ٹھیک ہے جب وضو موسم ہے تو پانچوں نمازیں ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں اپنے وضو نہ سے اگر مکہ معذمہ کو لاتے پارے وزیر اس میں تاکہ پاکستان میں خدا فضو کرنا اس وضو سے نماز فضر کو ادا فرمایا اسی وضو سے ظہر کی نماز کو ادا فرمایا اسی وضو سے نماز اثر کو ادا فرمایا اسی وضو سے نماز مغرب کو ادا فرمایا اسی وضو سے نماز عشاء کو ادا فرمایا اسی وجہ فرمت اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ رسول اللہ آپ نے یہ کام کیا کیا حضور کبھی ایسا نہیں کیا تھا رسول پاک نے فرمایا ایسا سال کو جان یہ فرمت اعظم یہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ میری ملک کے لیے یہ قانون حل ہو رہا ہے کہ ہندو خاصہ ہند نماز سنتان ہندو سے تازہ تک سطح ادا کروا دیتے ہیں روزی موجود ہے اس روز سے آزاد کر سکتے ہیں دیکھ سکتا ہے جب وہ محدود ہے پارک وزیر ہے اصل کی بازار ہو رہا ہوں جگہ ادا کر لوں وہی مدد آسم ہے اصل کی نماز کے لیے اپنے تازہ مجھے چل رہے تازہ مزود کیا کیا پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اردو تو موجود ہے اور اردو کا داقی دلے والا وجود باقی ہے نماز اثر میں اثر چلے اور کر لیا کیوں دیا کہ اگر میں رجود نہیں کرتا نماز اثر اثر لیے تو باقی ہے نماز پڑھنا چاہیے دیکھ رہا ہوں اردو پر رجوع نور ادار ضرور میرے پورے پریس کا پارا دل نہیں رسول کریم کا پارا دن پڑھنے پانچ پڑھنے ملتا پڑھنے میں سچا پڑھنے میں سچا پڑھنے ساتھ تھا جبرا نبی نے رسول پانچ کے پارے دن کو دن کو آگے زمزم سے کھلا تاکہ نور کا نور اور چڑھ گیا تو پھر کیا کیا زمزم سے پانی سے دھو کر کیا ہوا اللہ کے دربار سے پکانے لائے تھے हिसमते भे से सिंधी हिते न सॼा हले भॼे बसे चारे गुजरात अकम ते फा केरु वापसि न सिर्फ़ सिराई करण सूरत अलाह ते सबन से حکومت یہ تھی کہ میرا سلیم آسا صحت سلیم کرے جب سے میں نے دکھائی تھی موسا کہایا تھا میں حصوصہ زمین پر سر گئے تھے میرا حبیب حقوق تو آپ کروں گی تو میں صحیح تھی میں جی۔ میری بات کا بھی گزار کرے گا تصے آنکھ نہیں سکتے آنکھ میں طاقت رہے دل میں گی رہے میرا حبیب آنکھ بھی نہ سکتے تو میرا گزار کر کر 誰も کے گھر لے رہا ہے وہاں تو سنجے کو کیا بات ہے اچھا رہتا ہے اور یقین میں نے سنا ہے کہ سات نمبر مل رول ہم منڈی میں سن رہا ہے کے حبیب لگ رہا سے میں راہ دے دوں جب میں سن رہتا ہوں بچوں سے کہ قسمت کے پلان دے دیے کسمت لوگ جا دکھیں حضور میری پوسٹ پر کرا رہے نے سنا ہے کہیں اس میں زیادہ لائے تو زیادہ مناسب ہو برانچ سے بھی جائے کی فلاری گئے میرا لگن برا تو لے کر کے نقصان تو جائے جب حضور سنگا بن صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا سب سامنے جمع کرا اور تو ملا سوچ لاؤ سنجھ لائے نے سونے کہ برات کیوں کرو گے رات سے بڑا برا کیڑے کدم بڑھا جب بڑا کر رہے پھر سونے پاس سے گروے امرسیا گھر رہا گزرا روپے سن لگا ہم کا سو چھوٹا ہے دوسرے پر ہم کو آسان کیسے بنایا ہے بڑی خوشی کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے آسمانوں کی بندیاں کی گئی ہیں آسمان والے سارے انتظار میں ہیں دیدار کے ساتھ میں بالکل مصروف ہے تب دیدار آپ کا ہوگا دونوں ارادہ انتظار میں ہے اسلاموں کے سرچرا ارادہ انتظار میں ہے چڑے بنائے سب باندھے کتنے کی نئے باندھ کر مدینے کے پہنچ کر آپ کی بھیڑ کھڑے ریکارڈ ترین سر جب امن وغیرہ سادر سمان لائدہ سناؤ نروج کے بھی ہوتا ہے تو شکرائے ولیم نے مرد سرواج کا نظر دے گا حسن جب کون کا دور ہوگا جو آپ کے ان متعلق میں تصویر ہوگئے تو ان کے قدرے کا سوال میں ڈائنگو کے سرار کرا کے ان کو بھی لگانے سے لگتا ہے جو آپ سے ان کو ہونے لگے دونوں جہان کے دورا میراج سے دورا جگہ گئے ہیں براق حاضر ہے براق چمکنے لگا براق چمکنے لگا جب چمکنے لگا چھلانگ ماری براق میں سارے جبرائیل نے فرمایا سیدن کا براق اور براق عجب گئے عجب کا ان سے احمد سن کر پھر سوار نہیں ہوئے یہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے براق نے جب حبیب خدا کا ذکر شریف سنا ہے سے پسینہ آ گیا پسینے سے سبا پھر سن پسینے سے سٹا گیا پسندوں پسندے پھڑا براسی پہلے چلک گئے تھی براہ کا پہلے چلکنا تھا پہلے تو شریر کی بنا سو رات دو خریدے سے زمین جہاں کی سوال بننے لگی لیکن گیا رسول فرمایا شری شریفراؤ تو چھوڑ دیا جاؤ یہ سوچ کیسے رہا مشین کیسے کرا پین کرنا سے لگی سنا رہا ہے ہے اور سب شری پہاڑ چھوڑ گیا وہ پہاڑ کیوں سماج تھا وہ پہاڑ سن پہ روڑھ کے حدود میرے اندر تشویم لے ہیں کہاں جھیل رہا ہے گراس میں شدید میرے دھیا لوک کا سل رہا تھا لہذے چودہ کھڑا ہے کہاں تجاؤ کی قدرت میں صرف بے کمار ہاضر ہیں سگتے سبراہی بین لے گراہ رتاب کھول سگتے چاروں میٹائی لیں گراہ رطام سو نہیں حضرت صرف علیہ السلام نے حضور کے جنتی سپے رسول آتے تھے ان سپڑوں کو سوار کر کے وقت سنبھالا پہلے ملکے مرد علیہ السلام بھی جی، وہاں حاضر تھے پھر اس کے منظر جو رہے تھے ان یہ مدینے کے چرن وہ محمد رسول اللہ وہ ہے حبیب اللہ میں دل کی خاطر اللہ نے ساری خدائی پیدا کرنا بڑا کیسی سواری بڑا سواری کیسی جنتی سواری قرآن سواری چاہیے سواری بڑھا تو بہت مرور کے لیے سواری بھی لور کی سرکار برکار کے لا رہا ہوں جس کی جگہ بڑے ہوتی ہے سلطنت ہوتی ہے اس کی حکومت میں سلطنت میں جاتی سواری آ جاتی ہے اب اگر کوئی ذمہ دار حکومت کا خاصے تو ہوتاثر چل جاتی ہے یہ پاس چل رہی ہے حکومت کا ذمہ دار ہے جو ہمارا سے سبا کر مکتبہ سلان محدث اعظم کیسر سینٹر نز جامع رضوی ارشد مارکیٹ جھانگ بازار فیصل آباد تو کاری علامہ محمد جہانگیر صاحب اے رضوی میرے پیر بھائی بھی نے پڑھ نے ہر جمعت المبارک اس واسطے انہوں دے کول تھی کیسر لے لیا کرو اور اپنے گھر سب سے زمین پر سب گراس کی نگاہ پہنچتی اوپر اپنانے کا انتظار ہے ہوتے تم میرا انتظار میں ہے تو میرے روزہ کر کے سیکھ تیار ہوئے دیر میں مدینہ طیبہ سے قریب مدینہ طیبہ پہنچا برات پھر دن یا رسول اللہ اللہ پسند ہے یا رسول اللہ اور رات سے سے پورا جہاں اترے اور دیر تک نماز ادا فرمائے رسول اللہ وہ نبولہ سیدا یہ سہا ہے رسول اللہ بزرگ کا سُن رہے ہیں وہ نبولہ سہی تھا نبولا سیدہ الحمد للہ پھر رسول ساتھ نے سبے گئے آپ نے مطلب سیدا کا دوں گا میں چڑھا رہی ہوں پھر اسے اردا سے تلاش کرا نظروں نے جو ہے وہاں وہاں پہنچا ضرور ضرور پہنچا اور کسی ابراہیم علیہ السلام بن گیا اور سلا گیا فصل میں ہمارا رکھا چاہیے اور میرا آپ سے بھی لگا پھر آپ سے مل کر کے پیٹ لائیے تو دو رقط نماز وہاں بھی ادا فرمائیے تو حضور نبی نے سات اسلام نے دو رقط وہاں بھی نماز ادا فرمائی اور برقرار ہوئے یہ سننا ہے جہاں کے سارے سب اللہ اللہ سے سلام فرمایا تھا اللہ نے ان کے سلام سے فرمایا تھا وہ سورج سونے پہ نماز پڑھی کرو راستے میں مندر ہلے ہیں ہمیں کبھی میرا کے راستہ سنا شہید اللہ اللہ سے نے جہاں کلام فرمایا تھا ایک سننا جہاں کلام فرمایا تھا میرا میں حدیب پانچ ساتویں سترہ سے اوپر مکان مسڑا سے اوپر حبیب اللہ بہت سے اوپر سے اوپر اور سے سے سے بھی اوپر حبیب آپ اللہ وہاں کا نام پھیلائے گا جہاں وہاں بھی نہیں جا سکتے ہیں اور پہارے روسا کریم اللہ کے اللہ نے ایک جگہ کا نام فرمایا آپ حبیب سے وہ ترا کے پور چلاؤ اللہ سے نام کا سلام نے کا فرمایا میں حبیب سب جہاں کا آپ کی میرا فرار ہوئے سنبھل چلے پلے پر بین جو ہے سلام لے جہاں رسی ہے یہاں رسی حل جہاں بھی مزید خرما اس نے بے رکنے ماں کا راہ فرمائے بے رکنے ماں کا راہ فرمائی تو سارے گزرائی میں سلام یہاں رسی وہ مقام سلام ڈاکٹر مرم کا ہمیں مرم تازہ یہاں ہوئے نبر رسولوں کی پیداش کی سڑا برکت والی ہے مبارک ہے ہے حبیب سن حدت سے حدود خدا حبیب اللہ میں رات سے ہوگا یہاں کون سی جگہ ہے نماز ہے یہ وہ جگہ ہے کہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیرہ عیسیٰ رسول اللہ کے ولادت کی پیدائش کی وہ جگہ ہے جہاں دیر تک نماز ادا میں لتا ناضمہ دیکھو لتا ناضمہ میں ہوا جگہ پر پاس محمد نام ابو ہم سو سے مارک بنے ہوئی ہاتھوں باتیں کرونا ہاتھوں باتیں وہاں سونے سانس تعداد زیادہ وہ نماز پڑھتے نفرے کرتے گرو کو کرتے سنادر اسنان کرتے ہم کی لے رہے ہوتی وہ سارے مکان کے کام سے مسائل میں مکان بنا وہ سعود میں فراہم کر دیا وہ سرک اسلام اگر پوسٹا بولے رجوع اسلام کے برادری کی ذرا نماز جب جگہ کے ہر مطابق سماج ہوتا ہے تو اس میں تو ملا نہیں تھی بنادے بحابے کا آداز شریف ہو گیا جو ہے نماز کی پڑھتے ہیں پانچ تحریک لوگ آ رہے ہیں تو راستہ تحریر لوگ آ رہے ہیں راستے میں لگے پانچ نے دیکھا اس سراک اسلام نے وہ دیکھا وہ دیکھا کہ حضرت موسا سلیم اللہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے قبر شریف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے میں کامال نے کہ سب نوان میں جو گزرا کہ سارا موسا سلیم اللہ کے روزہ نماز قبر لوگوں کے سمی سے گزرا سر میں نے دیکھا کہ سارا موسا سلیم اللہ اپنی ساری قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں ہوتا ہے کہ سارے نبی اور سیما کا جو مثال ہو گیا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے وہ نماز بھی کرتے ہیں خرید بھی ہوتے ہیں جسمانی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو میں سارے نیسا سے ملا کھڑے ہیں اور اپنی قبر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بیان کرنا ہے اس کا فیصلہ تو ہمارا صحابہ سے جب حدیث کر چکے ہیں تو سارے بیان میں اس کا فیصلہ نے صحابہ سے بیان کرنا تو فرما کے سن اندر کسی در احمد فرما رسول پاکن کا کسلام میں اے میرے صحابہ اے میری حاضرین امت اے میرے صحابہ اگر میں وہاں ہوتا اور تم بھی صحابہ میرے ساتھ میں کاا کے دربار میں جاؤں گا کاٹا سے لگا کر پتا کروں گا سب بھول مکے مکے ماتے کر سکتا کیا پتا چلتا ہے پتا پور سب بتا دیتا ہے کیا پتا بتا دیتا ہے پور جگہ کا پتا بتا دیتا ہے تو وہاں جو آگے دیکھتا پورا برگر دیکھ بنا دا پوری برگر بتا دیتا یہ کیا پتا یہ بادشاہ بات کردر کا پتا ہے یا ہر دوں دوسرے کو کیونکہ تارے تم بھی ہو تمہیں نیسا میں تارے مسا سر ملتا تمہیں بتاتا میں دکھاتا ہے کہ بزرگوں نے کا روزہ وہاں کتنا ہے اور وہ مقدس کو لے میٹر اترے گلا سزا نہ ہو جنت کے سر جیسا سنتان کر سب کے سیٹ بیٹے ٹوٹ میں بیٹھے تاروں میں بیٹھے دیکھنا کھول رہا اگر چل کے سب کھڑے رہنا میرے ایک کو جلدی حدود سے میرے حدود بین ہونے والے حدود میں میرے کے دربار حاضری دے ایک حدود سے بربادی آئے میرے حدود سے برباد میں ایک سے کا اظہار سنیا کرتے ہیں اظہار سنیا انڈیا مسلم ہے ہے کہ فرش پر اگان نہیں تو اصمانوں پر انتظار ہے تو آپ بہار کی اگان اللہ تعالیٰ ہے راج کی بات تھی بہت بار کی بات تھی صرف کی بات تھی کبھی ناراج چاہے ضلع میں اگان ہاں، بھی دینی نے بھی مت گیا ہو ہے باہر ہو جائیں گے رات میں ہوتا ہے تو ان کی خدمت میں اور نام دیکھو سارے ندیوں رکھ سکے نام اپنے رقصوں کا سارے نبی میں نام اپنے رقصوں کا سارے رسوم نام نصبی تو ہیں مسودی ہو تو بہت سوروں میں نئے نام ہے آپ جیسے ان ناموں کے نام تھے اور سنسوں کا نبنے لوگ ندیوں اور سوریا کا جاتا ہے تو ابراہیم حاضر ہوئے ہیں اور جو تقدم گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آج سے سنا میں سمجھے پر امامت کی تکلیف لے جائیے یا حبیب اللہ آپ سے ہوتے ہوئے کوئی نبی رسول کے امامت نہیں کرے گا ہم جو خدا مسلم پر تکلیف لے گئے تو سارے نبی رسول اسلام نے یہ سارے سوچتے جو حاضر تھے طرح دست کھڑے ہوئے ہیں اور ہندو خدا کے پیچھے پورے مسلم آزاد ہوئے پندرہ دوسرے ووٹ کروں پندرہ دوسرے ووٹ کروں مدعا رسولوں کا مثال اپنا اپنا زمانہ میں سر بنا تھا سسٹم ہے سور اسے اپنے مرغے رسی زندہ ہو زندگی کا ذہن میں سارے ہوگیا زندہ کے سورے میں بھی رسی ہے کہ سرام جس کا رسم ہو گیا اپنے زمانے میں میں سونے سے راج ہو گئی میں ریسیموں سے سنگا میرے سو سے مرغن کا بھی کر رسان بھی ہوگا میں زندہ ہوں دس کے سندر اسلام سے کسی رہیں گے زمین پر میں پا دور لوگوں میں فور ہوگا کہ مزیدوں کے سامان کے سندر نہیں ہے گا پانچ میں ایک جگہ باقی ہے پھر پونے کے پاس پہلے پاکستان مرغن کا دکان ہوگا سکتے اس میں آپ کو سفر کیا جائے گا جاتا ہے مرغن کا مثال نہیں ہوگا میری حدود خدا نبی سے نمائشہ رہے ہیں ایسے نبی رسولوں کا مثال ہو چکا تھا سے وہ بھی سپنے کھڑے میں مانتے رہے ہیں نام لیتا ہے کہ نبی رسول زندہ ہے سردا ہو پھیلائے تو سب بھی زندہ نبی رسول پہلے دنیا سے پوچھ فرمائے تو دنیا سے وہ فرمائے کہ بعد بھی زندہ ہے زندہ کر زمین میں ہمارے نبی کے پیچھے مقدی بن کر ہمارے سب سے ہے بھاگے اور کون کا شریر سن کا کے بارے میں عزاب عبو مرفرین کے بارے میں ندی رسوہ کام زندگی کے بارے میں جسمانی زندگی کے بارے میں اور سنتا شہید سو کے طریقے کا ہے سن سو سر کبھی سنگھ ہے سبھی مل جاتا ہے کہ پھر ندو رسوا میں سردا سو لیا تھا करेंगे तो कितना भी अल्लाह के नबी जिंदा रहे जिंदा रहते खुदा के हजूर में पवित्र के प्रेम में युवराज सिंह के साथ अपने उम्मत में सहाबा को जो हजीज ने फरमाई सब कुछ जुमला भी प्रेम फरमा दूंगा तो इतना हुसैन के नाम से मेरी उम्मत मेरे सहाबा इस का गलत नहीं कभी नाराज बहुत सदस्य सारे नबी रसूलों ने मेरे पीछे नमाज करी मेरे पीछे دیکھو سر میں کوئی حکمت میں حکمت بھی چاہیے میرے مسئلے میرے دوسرے سارے مزید مت نوجو رات نماز چاہیے نئے تھا اور وہ سارے وقت دور دیکھو کئی مسلے کا جو استعمال ہو گیا سر وہ اپنے چہرے طور خبروں کی باتیں مت ہے دیکھو سنتا ہیں جو میرے پیسے نماز تو سنتے ہوں گے میرے مسودی ہے ندی تو میرے مسودی ندی دن میں رمواں کا نو ہوں لوگ پردہ سر ہو تو میرے پردہ سرمانے کے نہیں میرے بارے میں سنجا رکھنا تو میں سنڈا رہی میں پردہ سروانے کے بعد زندہ ہی رہوں گا نبی مسلم پردہ سے لینے کے لوگ زندہ مریضی کا دور کرتے ہیں تو میں لڑیوں کو لوگ لوگ سوئیوں کو لوگ میرے اسٹریم کا لوگ ان کا سو سوال تب میرا ایسے ہے تو انتقال کے بعد وہ زندہ ہے تو میں بہت لوگ میں بھی پردہ سے لوں گا روپیہ میرا بھی مسائل ہونے والا ہے زندہ رہی ہوں یہ نبی ہندو ان سے سب کر کے قرضہ فون کے بعد میں بھی ہو جائے ہندے فهم مفهوم جدا الحمد لله عليه السلام دیا دیکھا زندہ وہ کنفرم مسلم ہے جو رسول پاک کا کہنا ہے کہ رسول اللہ زندہ نہیں رسول اللہ مولانا مولا رسول اللہ مولانا محمد نہیں ہے وہ ماننے والا نہیں ہے رسول وہ مانتا ہے رسول وہ فرما ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کا مانتا ہے رسول سے جنازے سنانا ہمارے نبی نہیں ہے لوگوں کے مطلب نہیں سکتے نماز ہوئی نماز ہونے کے بعد ہمبہ مرکزیں سرسوں کے بچریں میں حضرت کے آگے آدم علیہ السلام نے اپنی اپنے سرگرم فرمائی اللہ کی حمد بجا لائے جس سب ہم لوگ اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا خلیفہ بنایا وہ سارے فرشتے کے لیے میری پر سجدہ کرایا میری جو سائن حدر تو سب علیہ السلام نے اپنے پاؤں دن فرمائی ہم رہا سارے ہنڈے اللہ کے لیے ہیں ساری شکایت اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے فرمائی خلافت طرح فرمائی اور میری دعا کو قبول فرمایا اور سب مل پانی میں میرے ماننے والے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے حضرت سجد نے ماں علیہ السلام نے اپنا سرائے بیان فرمایا اللہ نے مجھے سرکل کی نہ فرمائی لفظ کے میرے سازے میں کر کردے سنے ہیں تو میرے لیے مسفر فرما دیے اللہ کے جی، سب ہم جس میں مجھے یہ سماج دے سکتے اگر کوئی نے رحم علیہ السلام نے سماج دین پڑا ہمارے سکوں سے اللہ سب گئے ہیں جس نے مجھے سبھی بنایا خدمت کا درجہ عطا فرمایا جس نے میرے لیے آگ کو گزار دیکھنا دوستہ بنا دیا ہے حضرت سجدنا سب کا اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمام ہم دو اڈا سے دیے ہیں جس نے مجھے تمام سے فرض یاد فرمایا جس نے بڑے بڑے لوگ دانت مجھے عطا فرمائے جب درجہ مجھے عطا فرمایا مانے پر جائے میر میں عطا مارا تو راستے خوش ہو گئے دریا کے اندر سے بن گئے اللہ نے بڑی سال عطا فرمائی اگر ان سب نے مریضوں نے سرام میں فرمایا تمام لہول ہم ستا سے سے اللہ سے دیے ہیں جس نے مجھے جہاں باپ سے پیدا فرمایا ہے جس نے مجھے مرغے نے پونا کرنے کا موقع عطا فرمایا کرنایا ہے جس نے کنڈے کو پوڑا کرنے کا موقع عطا فرمایا کرنا نے مجھے لگے سے سے اچھا کر دینے کا موقع عطا پا اللہ نے پھر مجھے سما کر اسلام کر دے اٹھایا لگو رسولوں اور کے میں سے ان تملہ میں کا فون حضرے میں شروع ہے جیسا دائکوں مقدس کر رہا ہے نماز ہو رہی ہے بے کرنے والا بھی نبی رسول رسو سرور سننے والے مدے رسیلے کا کسو چارہ مدنا پلان ہونے کے سننے پیسے ان کے چاروں کپڑے پیسے ان کے چارے پور پاک کو ہندو دیں اپنے سماج کی جان فرمائیں سب نگنی رسینے کے جان فرمانے کے بعد جان کر محلے کے رسی فرما نگنی رسولے کنارے چارونی چیزیں فری ہوں دون ہے اور میری تعلیم آئی ہے میں بھی اپنے رب کی ہندو بیان کرتا ہوں اور اپنے کی جھلک بیان کرتا ہوں سویا اور سن رنگ رنگ حدیث میں جو ہے تمام تاریخیں تمام ستاتے تمام محامد اللہ کے لیے ہیں جس نے تلحام دے رحمت العالمین پیدا فرمایا جس نے تلحام دے رحمت العالمین بھیجا تمام جہانوں تمام خدائی ساری نسلوں کے لیے مجھے رحمت بنایا اور تمام بشر آدم علیہ السلام آپ کا تمام ٹھیک ہے میرے وسیلہ میرا ہی ہے وہ تسلیم آنکھوں آپ بڑے بڑے کرتے ہیں میری سر مسجد کا سرم کرتے ہیں مسجد ہے سو خدے کے دریا سے دور میں خدا سو کے ہو گیا مطلب دوبر سار ہوگا بریک ناسل پہ فروغ میں سر کر تیار کرنے سنگنا دو بھی آچاریہ بڑے آتا ہے ہنخوا سے حقوق ہے ہم آپ مطلب ہے تین بڑے ہے ہیں سب سے زیادہ شہر حضیر ہیں بڑے انسے حریب ہیں بڑے والا حریب ہیں غریب جی بھی آپ سوچ رہا دو دربار دور دوار سے ہوتا ہے دربار کیا ہے ہے جو جو کشمیر اور اللہ اللہ میرے امت کے لوگ ہیں انہوں نے جو زیادہ کی تو گناہ گار ہے ہے اے اللہ تیرے دربار میں امت کی مشین دونوں دار کہ تیرے دربار میں امت سے رہے میں سارا رائے ہے انتخاب آتے ہیں سب سے اپنی کے ساتھ دیکھیں اپنے نامے دے دیں وہ اپنے نامہ مال کا جائے گا ایسی زندگی کا جائے گا لو لوگ ڈالنا نہیں ڈالو کیا پہ سوئے ہیں کام کیے ہیں کتنے سکنے لے نے کتنی نمازیں پڑھی ہے کتنی پابندی سے نماز راسی ہے ہندو کتنے لاکھ سے کیا ہے نمازوں میں کتنے بڑے کر کیے ہیں کتنے دور دینے ہیں کتنے لوگوں کی ہے کتنے لوگ سک بنا کتنے کچھ ہیں کتنے سرم کیے ہیں کتنے لوگوں کام کیے ہیں کتنے ٹائم کام کیے ہیں کتنے لوگوں کام کیے ہیں یہ آپ جائے گا سارا ایک سر دربار رسالت میں حاضر کرتے ہیں ہوتے ہیں سارا سارا نام Ik heb het niet أحسن وصل هذا الله يبارك على المال والمثنى بالأصل كون الغفران اللهم يا منان أكرمنا بالفضل والكرم والإحسان يا منان يا منان نور صدورنا وقلوبنا بالقرآن ودمير القرآن يا منان يا منان أصلحنا मान्यता को सारे नदियों का प्रसार भी होगा तो प्राण के प्राण के रसीला जुड़ेगा तो हम सबके गुणागुण को बच सके धर्म को बच के नाजुल शर्मा हमें को जो कौन है जिसमें कोई सबसे रसीला करे प्राण के प्राण की रजा है हम सबके मिलता की कसम कथा शर्मा नमाज करने का गाँव को रोजा रखने का सर कथा शर्मा हम सबको मगध मस्जिद मगध کی فرمایا سر بال سب الله وجعل على نبينا وحبيبنا ونبينا وسرينا وشفينا سيدنا وسرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وحبابه وأولياء أمته وصحابه بسنة الجماعة أجمعين وخالق मालिक जितने हदाब हाजिर हैं सबको जीवन में मेरे भी कारोबार औलाद में बरकतें अदा करना کوئی بھی رسم کوئی روز ادا کرنا ہے جن کو ترقی و کامیابی ادا کرنا ہے جن کو سبزے کے ملک کو بھی ترقی ادا کرنا ہے ہم سب کو آپ سارے دودھے پانچ اور اس کا سلام کا سچان مشین بنا دے ہمیں آمال میں عقائد میں اصول میں شروع میں شریعت کے مظاہرہ نظریہ سنت کے مطابق چلنے کی تفریح ادا کرنا ہے وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بے شک تمہارے لیے رسول پاک علیہ السلاط وسلام کی زندگی کامل نمونہ ہے اس کائنات عالم میں خدا بند کریم مزدور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے کامل نمونہ نمینہ بنا کر مدوث فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر طبقہ کا انسان وہی نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتا ہے مجاہد اگر جہاد میں سبق حاصل کرنا چاہے تو حضور شفیع مزم علیہ السلام کی زندگی کہ اس شعبہ کا مطالعہ کرے جہاں حضور سرور کائنات علیہ السلام نے میدان کاردار میں شمولیت فرمائی سفر کو ترتیب دی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فن جہاد سکھایا اگر کوئی عادت عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہے تو آج کی رات کی تنہائی کی عبادت اور غار ہر کے لمحات کو سامنے رکھے ہاں۔ اور آج کی طرف عبادت کو اپنائے اور اگر کوئی آدمی فاتح ہونے کے بعد مقی ہند کے ساتھ سلوک کرنے میں سبق حاصل کرنا چاہے تو حضور حضیر روز جدا علیہ سید ونا کے فتح مکہ اور اس وقت کے واقعات کو پیشے نظر رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شروع کیا اور برقاعت فرمایا اور اگر کوئی سی ڈی پہ سی ڈی ویڈیو اور آڈیو کلیسٹ کے لیے مکتبہ فیضان محب اعظم پاکستان کیسٹ سینٹر محمد جہانگیر صاحب ان سے آپ آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ اور سی ڈی کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں